پی دشے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يبذله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتيه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

دینی ماں اور بہنوں یہ سورت البکرا کی تلاوت کی گئی ہے اور آج خطبے کا موضوع ہے الف ماہ رمضان کے آخری اشرے ماہ رمضان کی تو ایسے پوری بڑی فضیلت ہے اور آخری اشرے کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے پورے سال بھر میں سب سے مقدس ایام سب سے زیادہ خیر و برکت کی راتیں اور دن جو آتے ہیں وہ ماہ رمضان کی آخری اشرے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حضرت رضی اللہ نام بیان فرماتی ہیں نبی عمل السلام سال میں جتنی عبادتیں کیا کرتے تھے ماہ رمضان آ جاتا تو اپنی عبادات اپنے معمولات میں اور آپ اضافہ کر دیتے تھے اور ماہ رمضان میں جب آخری اشرا شروع ہو جاتا تھا تو پھر تو کچھ پوچھنا ہی نہیں کہ آپ کتنی عبادات کرتے تھے آپ کے معمولات میں اتنی تبدیلی آ جاتی اور آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول ہو جاتے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں دان دخل شہدوں فی لشریل الاواخر ما لا ما لا شہدوں فی بیر ماہ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر عبادت الہی میں کوشش کرتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے اشرے اس اشرے کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی عبادت میں بھی شام نہیں کرتے تھے بلکہ مومنی آش رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں شب تم قدر وغیرہ کہتی آخری اشرا جب شروع ہو جاتا اور ماہ رمضان کے آخری اشرے میں نبی علیہ السلام قدم رکھتے تو شب دمی ذرا آپ عبادت الہی کے لیے لگوٹ کس لیتے تیار ہو جاتے اور اسی طرح سے وہ سگل نشا اجواج سے بھی کنارا کشیف تیار کر لیتے وہ یہی رہو پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ دیکھتے رہتے اور نمبر چار وہ الفا الحو خود اکیلے نہیں اپنے ساتھ اپنے اہل وران اور اپنے بچوں کو بھی رات میں عبادت الہی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے اور اسی اشرے میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمی نے لئے رت القدر رکھا ہے جس لئے رت القدر کے مطابق قرآن پاک اور حادیث میں بہت سارے فضائل اور بہت ساری احادیث اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے نبی اللہ رب العالمی نے فرمایا لئے رت ال القدر خیر من امین اے لوگوں لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینے یعنی تقریباً چوراسی سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ پرانی امتیں جو سو سو سال عبادت کرنے کے بعد جو اجر کام ملا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی کر کے رمضان کے آخری شرینی ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ اس امت کا ایک آدمی اگر رمضان کے آخری اشرے کی لیت القدر کی عبادت کر لے تو پرانی امتوں کے سو سالہ عبادات سے بھی بڑا قواب حاصل کر لیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت بڑا کرم نمبر دو اسی رات اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی نئے رسم مبارکہ قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا اندر نہ ہوئے رسم مبارکہ اے لوگوں ہم نے اس قرآن کو رسول مبارکہ میں نازل کیا برکتوں والی رات یہ رات جو ہے رمضان کے آخری اشرے میں رسول قدر یہ لہر مبارکہ بھی ہے اس کا نام بھی اللہ نے لے مبارکہ رکھا ایک طرف لے لہرۃ قدر رکھا اور دوسری ہنسی جانی لے لہر مبارکہ یعنی ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اس رات کو بھر دیا ہے اس لیے اس کا نام لے تم مبارکہ ہو گیا نمبر تین اسی رات کے اندر ماہ رمضان کے آخری اشرے کی لہرت القدر ملی اللہ رب العالمین موت کا حیات کا رشق کا اپنا فیصلہ کرتے ہیں سی ہاں کو کلو امرین حسین اے رات ضائع نہیں کرنا تمہارے زندگی کے بڑے بڑے مسائل موت اور حیات کے رشتے کے اور بہت سارے فیصلوں کے فیصلے اللہ رب العالمین فرشتوں کو اسی رات میں سناتا ہے دعا کف اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے حق میں خیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سنائے اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس رات کی بڑی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ رکھی ہے من امر اللہ رب العالمین کے حکم سے دیش رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں یہ اس رات کو یہ رات فرشتوں کی بھی زمین پر گزرتی ہے سے لے کر کے ساتویں آسمان تک ذرا بتائیں بتائیں کتنے فرشتے ہیں یہ رات کتنی مقدس کہ اللہ رب العالمین پر رحمت کے فرشتوں کو بھی رحمت لے کر کے اس رات میں آسمان کے بجائے زمین پر اتار دیتے ہیں بلکہ اور کہتے ہیں اس رات کو لے القدر صرف اس کے لیے کہا جاتا ہے کی رحمت اور برکت سے لے کر کے اتنے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود رحمت کے فرشتوں سے بھی یہ زمین چھوٹی اور تنگ پڑ جاتی ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی عجیب سے چیز ہے رحمت اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر کے مسجدوں میں آئے آپ جہاں عبادت کر رہے ہیں وہاں آئے فرشتے تو یہاں آئیں اور ہم اور باہر کہیں گھومنے کے لیے نکل جائیں کہیں شاپنگ مال میں چلے جائیں کسی سینٹر میں چلے جائیں کہیں کسی پارک اور کلر میں گھومنے کے لیے چلے جائیں کہ بڑی بدبختی ہوگی کہ رحمت کے فرشتے رات سب قدر گزارنے کے لیے زمین پر آئے اور ہم کے کی جگہوں کو چھوڑ کر کے کسی لایانی جگہ میں جا کر کے رات گزارے اللہ کے بندو اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ دس درخت ایک آخری چیز اور ہے اس رات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا فیصلہ سنایا ہے نبی یہ رہی سراب سامنے مختلف احادیث نے فرمایا اے لوگو رمضان شروع ہوتا رمضان سے ابتدا ہی میں نبی یہ رہی سلاف صاحب آگاہ کر مطلب دے کر دیتے لوگوں کو انعام کر دیتے اے لوگوں یاد رکھنا اس مہینے میں ایک لے رہے تل قدر من خورے مہا فقد خورے مل خیر کل جو انسان جو امتی تل قدر کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیا گیا سمجھ جاؤ کہ پورے سال اور زندگی کے ساری رحمتوں برکتوں سے نے اس کو محروم کر دیا پتا یہ چل گیا پورے رمضان پورے مہینے پورے سال پورے زندگی کے خیر برکت و مدار اللہ رب العالمین نے میرے کل قدر کو بنا رکھا ہے اسی لیے نے ساتھ رمایا من ہو رے مہا ہو رے مل خیور کلا جو رہا اللہ کل محروم اور اس رات کی خیر برکت اور رحمتوں سے وہی انسان محروم ہوگا جو دنیا کا سب سے بدبخت اور ہر اعتبار سے رب کی رحمتوں سے چھٹکارا اور محروم ہوگا اللہ تعالیٰ سے کرو اس رات کی خیر برکت ہم تمام بھائیوں کو نصیب ہو جائے نبی علیہ سراخ اسلام میں جب اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور کہتی یا رسول اللہ ارا ان علمت کو ای عادت لیلۃ القدر فما اقول فيها یا رسول اللہ کتنی فضیلت آپ نے لیلۃ القدر کی بیان کر دی تو ذرا یہ بتائیں اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو ہم لیلۃ القدر میں کیا کہا کریں کون سی دعا کریں ہم کو کیا اللہ تعالی سے مانگیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تمہیں تل القدر نصیب ہو جائے تو سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا اللہ معینہ کا فمن تو ایک پل افواہ کا تو انہ کا فامن تو ایک پل افواہ کا اے اللہ آپ افو ہیں آپ نبی اللہ رب العالمین کے اسماء حکم میں سے ایک نام میرے بھائی اصل ہے جیسے قرآن پاک میں افون کا پورا آیا ہوا ہے رب العالمین نے اپنا نام اف ہیں اصل کے معنی آتے ہیں بے انتہا معاف کرنے والا بے انتہا اللہ بندوں کو آزاد کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے پھر آگے تو ہے پوری افواہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں بے اتحاد کے گزر کرنے والے چھوڑنے والے معاف کرنے والے ہیں اور تو حب الفوا آپ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں اس لیے تیسرا جملہ آپ انی اللہ آپ مجھے معاف کر دیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے نبی یہ بات سکھائی ہے الحمد تو حب الفوا آپ اس کو پڑھا کریں اور اس اور یاد رکھے گا اللہ رب العالمین کے نیک بن کے ایمان والے جو ہیں پرہیزگار جو ہیں عباد اللہ عباد الرحمان جو ہیں ہمیشہ ان کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں واف آننا وہ ترنا وہ سننا انت ماسور نار کو ملتا فری یہ نیک لوگوں کی دعا بیان کی گئی ہے واہ انا جس میں تین چیزیں بڑی ہیں میں دوستوں یاد رکھو نمبر ایک انا اور سر لنا اور نمبر تین اے اللہ مجھ سے ماں مجھے معاف کر دے اور سر لنا اللہ مجھے بخش دے اور نمبر تین بڑی اہم چیز ورحمنا اللہ میرے اوپر رہ فرما سہاروں رضوان اللہ مجمعین کی تفصیل کہتے ہیں کوئی بھی گنہگار ہو تین چیزوں کا بڑا محتاج ہوتا ہے اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی بسرت چاہتا ہے رب کی رحمتوں کا مستحق بننا چاہتا ہے تو ہر گنہگار تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے نمبر نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے کتنا پروانی کیا بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے بندے جس نے میری کتنی بھی فرمانی کیا تو نے پیدا کیا ہم سے مانگا اور میں نے تجھے معاف کر دیا نمبر ایک پہلی چیز سے ہے اللہ خوش ہو کر کے بندے کے آنکھوں کے آنسو بندوں کی آڈی بندوں کو توبہ استفار دے دے اور اللہ اپنا حق معاف کر دے جا بندے میں نے معاف کر دیا نمبر دو بہت بڑی چیز ہے لنا انسان کے معنی آتے پردہ ڈال دینا دوسری چیز کیا ہے انسان آدم کی اولاد کبھی گناہ کرتی ہے کسی انسان نے گناہ کیا اس کے کو اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں بدنام ہو جاتا ہے زمین ہو جاتا ہے باہر نکلنا بند کر دیتا ہے وہ چھپاتا پھرتا ہے تو تم دوسری چیز جس کا نام محتاج ہوتا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا پردہ ڈال کے کسی کو نہ چلنے دے گا جس کے گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا ان شاء اللہ سے کی روایت کے مطابق قیامت کے دن حصے کے میدان بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ہی ڈالے گا کوشش کرو کو وقت پھر لگا لیں پر دوسری چیز وقت لگا اللہ معاف کر دے اور ہمارے برائیوں کو پردہ ڈال دے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور میں نے کہا کہ اس کے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا آخر ڈالے گا خرید کے اندر آتا ہے سید کر کے روایت قیامت کے دن اور مزید آخرین کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام لے گا فرا ابن فرا کہا ہے بیچارہ کھڑا ہوگا میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے نہ بھی کسی نبی کو پکارا گیا نہ کسی شہید کو پکارا گیا نہ صدیق کو پکارا گیا میرا نام سب سے پہلے سے پکارا جا رہا ہے اور بیچارہ کھڑا ہوا ہاں، دور سے لگ گئی کہ اللہ آ گیا آدر اللہ فرماتے ادرو آ گیا اللہ اکبر نبی علیہ السلام شام ساتھ نماتے سارے اولین دھول اب چپ کر کے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اور قریب آسان ہو گیا اللہ فرماتے اتنا اور قریب آ اور قریب آیا دو قدم چلتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے اور قریب آ آیا پھر کھڑا ہو گیا اللہ براہ بن جاتا ہے اور بندہ مارے گھر کے قریب آتا ہے لوگ سوچتے ہیں یا تو سب سے برا انسان ہے جس کو وہ پکڑ کے سیدھے دام میں بھیج دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت نیک بندہ ہو جو اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں جب بندہ بالکل مانا اور لوگ دیکھتے ہیں دیکھو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ نے حکم دیا ایک پردہ ایسا آ گیا سامنے اب اللہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے حشر کے میدان کے لوگوں میں کسی کو پتا نہیں سب مایوس ہو گئے بڑی دیکھ رہے تھے لیکن جب وقت آیا اللہ تعالیٰ نے پردہ کھینچ دیا اور ایسا پردہ کھینچا کہ کسی کو پتا نہیں اللہ اس کو اور بلاتے ہیں اللہ حب فرماتا ہے کر اس کے کام پوچھتے ہیں تم نے فنا فنا گناہ کیا تھا اللہ کیا تھا فنا برائی کی تھی اللہ شیطان برگلایا ہو گیا سارے گناہوں کو خراب کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو نے گناہ کیا تو ہم نے تیری برائی کو پردہ ڈال رکھا تھا تیرا کرم ہے آج پہلی ذات ہمارے گناہوں کا تذکرہ کر رہی ہے دنیا میں میں جانتا تھا کسی نے گناہ دیکھا نہیں تھا ہمارا آپ نے پردہ ڈالا وہ برائی میں ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے اور خود کثرت سے کہو وہ آپ کو انڈا وہ پھر وہ سنگانا لانا خود کثرت سے اس دعا کو پڑھو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے سمجھے تجھے احساس ہے کہ میں نے دنیا میں تجھے رسوائی سے بچائی بچایا بنا ذرا بھی اللہ فرماتے سارے حشر کے میدان میں لوگ دیکھ رہے میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں میں تیرے کان میں پوچھتا ہوں تاکہ آواز باہر نہ جائے جب دنیا میں میں نے تجھے بتایا تھا تو آج آخرت میں بھی تیرے گناہوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا یہ ہے میرے بھائی پہلی چیز وہ آپ انچا نمبر دو ہو سرخنا اور نمبر تین اللہ اکبر ور ہم اللہ ہم نے کیا بافیاں میں نے دھما کیا تمہیں پیدا لایا اور تیسری چیز اللہ کر دیتا اور ہم آئندہ اللہ مہربانی کر کے مجھے گناہوں سے بچا لینا یہ تین چیزوں کا محباج ہوتا ہے اور تینوں چیزوں کا تذکرہ اللہ نے شاید میں کیا واپ انا وغفر لنا اور ہمنا اسی لیے میرے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو درگزر کرو اور اس کو آگے کثرت سے کہا کرے وہ انا وقت لنا اور ہننا انت مولانا صحیح مسلم کی روایت اللہ اکبر جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ معافستہ آواز ہو یہ عام رسول بنا ان دے رہے رب المن اصور آج نازل ہوئی سارے کرام بڑے پریشان ہوئے اللہ سے فرمایا پریشان نہیں ہو تو اللہ جو پلیز کن تر دو مافی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تمہارے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے اس پر بھی حساب ہے سارے طرح بڑے پریشان یا رسول اللہ ہم نے بچے گا جب دل کا بہت سے بات کرے گا اللہ سے فرمایا آمن رسول بما ان سے رہنے ہی میرا بہت برموگنی تسلیم کر لوں قبول کر لو اللہ رب العالمین راستہ نکالے گا پھر اللہ رب العالمین فرمایا آیت نازل کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا جب بندہ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ یہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے ربنا لا ان نسینا او اخطانا ہر ہر جملہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے اسے مانا تم گواہ ہو میں نے اس کو دے دیا ایسے بندہ یہاں پہنچتا ہے وہ سننا وہ پھر لنا وہ وہاں اللہ معاف کر دے اللہ میرے گراہیوں کا پردہ ڈال دے وہ وہاں اللہ آئندہ میرے گراہوں سے بچا دینا اللہ کے ساتھ سماتے ہیں جب بندہ یہ دعا مارتا ہے تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں سمے تو وہ عالم تو آسان کو ہوتا بندے فرشتوں کے بار ہو میرے بندے کے کا واپ انا وہ پھر لنا وہ ہنسنا تم ہو بچہ جو مار رہا ہے میں سن رہا ہوں دل کے ارادہ سانچتا ہوں تم ہو ہم نے بندے نے مانا ہم نے بھر کے گناہ بندے سے معاف کر دیا یہ انسان اللہ تعالیٰ اصل سے گزر کرے وقت انا وقت پھر لنا پھر ہمنا ہم تمام رہنا ہم سر مان کو ملتا یہی وہ دعا ہے جس کا اللہ کا سونی حکم دیا ایسا اس رات کو کثرت سے پڑھو اللہ انا کا بول تو ہے بلا اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اپنے کو رہا وہ شکر اللہ کل دن دوں گا الحمد للہ وقفا وسلام الدین اما یہ وقفہ امباب میں اس دعا کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کروں عبادت بھی کرو اس لیے تل کر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب بڑی پسندیدہ ہے صحیح ہے ان کی روایت اللہ رسول شاہ سماتے ہیں من کی کام پر ایمان وہ رہو ماں دم ہی منتھری جس انسان نے میرے کل قدر کو اور وہ سماج کی نیت سے عبادت کیا ایک میرے کل قدر کی عبادت سے وہ سور بہن کا بن بند پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا یہ میرے کل قدر کا مقام ہے اسی لیے ہمیشہ میرے کل قدر میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کروں اور خصوصاً اگر انسان اپنے گناہوں کی نفرت چاہتا ہے باقی چاہتا ہے اور ساتھ چاہتا ہے اللہ میں گدے کرے تو درگزر اور معاف کرانے والے اسمان بھی میرے بھائی ایک نماز ہے کئی بخاری اور مسلم کی روایت ایک سجا ہے یا رسول اللہ انی اصل تو بمبن مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اب گناہ کا پار ہمیں گناہوں سے ہم کیسے پاک ہوں کیسے ہماری توبہ قبول کی جائے میں یہ رہے پراستان میں ساتھ سمایا ہے ہر سب داتا ان کبھی نہیں بات کرتا تم نے گناہ کیا گناہوں کا احساس ہوا تو بتا ہر بڑھتا ہمارے پاس آنے کے پہلے پہلے وضو تو نے کیا اللہ سے مسجد میں آ رہا تھا نماز کا وقت ہو رہا تھا تو اس لیے میں تو وضو کر کے آیا ہی تھا وضو کر کے آیا مسجد میں بڑا گھاٹ نمبر دو ہر سلئی سمانا ہی نہ جب میں جماعت پڑھا رہا تھا تو جماعت میں شامل ہو کر کے میرے پیچھے تم نے نماز پڑھی اللہ رسول تقدیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہم آپ کے ساتھ نماز میں رہے ماں ہو رہے سلام ساتھ نماز پڑھی اگر کچھ برا کروایا اور برائی تھی ہم تھا لڑک سے لیکن اللہ کا ڈر اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اور گھر سے میں نماز پڑھے گا مسجد میں ہمارے ساتھ پھر ہم سے مسئلہ پوچھے گا یا رسول اللہ ہم سے اتنا بڑا گنا ہو گیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے تو سن لے اگر تم نے وضو کیا اور مسجد میں آ کے میرے ساتھ نماز پڑھا تو انتا میرے اللہ کے بندے اگر یہ سنیا تو نے یہاں ہار اپنے گناہوں کا احساس اور ہم سے پوچھ رہا تھا تو تو وضو کر کے آئے مسجد میں سلام پھیلنے کے پہلے پہلے تیرے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا یا انسان نماز کی پابندی کرے میرے مشکل یہ ہے رمضان رہا اگلے ہم تک کے لیے نماز کی چھٹی کر لیے میرے بھائیوں سب سے بڑی بدبختی اور سب سے بڑی بدرسیبی یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ایک چیز اور یاد رکھو میرے بھائیوں بڑی اہم ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کی بسرت ہو میرے کل قدر سب قدر ماہ رمضان نماز تناوی ان نیکیوں سے ہمارے گناہ معاف ہو تو ایک چیز اور کرنا ہے اللہ لاہور صحیح کی روایت اللہ کے رسول کے پاس اللہ رسول کے ساتھ رہے لوگوں بندوں کے آماد پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور سارے بندوں کے آمان قبول کر لیتے ہیں رکھنے کے شرک نہ کیا ہو لیکن دو آدمی جو پکے توحید ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں روز نماز کے پابند ہیں شریعت کی طاقت کرنے والے ہیں نہ شرک ہے نہ دماغ ہے بڑے سب سے سچے مسلمان ہیں ان دو بندوں کے آماز پیش کیا جاتے ہیں اللہ فرماتے اور پوہا دیں گے ان دونوں کے سارے اعمال کو توبہ کو استفار کو روزے کو نماز کو دور رکھا جاؤ گے کیوں ارے اللہ فرماتے فرشتے فرماتے کیوں اللہ کیوں ہٹائے کیا کیا انہوں نے اللہ نے فرمایا ساری چیزوں سے بچتے ہیں لیکن یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن رکھتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جب تک یہ دونوں اپنے دل کو صاف کر کے اس دشمنی کو بات کرنے تبدیل کریں خبردار ان کی ساری عبادت ہمارے ہاتھ آج نہیں ہے میرے بھائیوں اگر چاہے تو اتنی محنت کرو گا یہ محنت کے بعد قبول ہو تو پہلے اپنے دلوں کو بھی صاف کرو تھوڑا تھوڑا سا دینا دینا منور کرو رہی میرے بھائیوں آخری چیز اور آخری چیز اور معافی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں نبی رہے ہے ایسا کرنا چاہیے ایک تاجر ایک بندہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا پریشان حالات اللہ کو ادھار دے دی اللہ ادھار دے دیتا اور ہاں، شیخ ادھار دے دیتا لیکن جب وقت جو کر کر اپنے نوکر کو وصولنے کے لیے بھیجتا تو کہتا دیکھو وعدہ تو کیا تھا اگر تیار ہو تو لے لینا ورنہ کوئی سختی نہیں کرنا اس کو آئندہ کے لیے مہلت دے کر کیا اچھا سب بتاؤ آج نہیں تو کب آپ دیں گے بتائیں اللہ کو پھر بنتی مری کے کی بڑی نیکی اس کی تھی لوگوں کے ساتھ آپ لے کر پیدا تھا کے سامنے پیش کیا گیا جب رب کے سامنے آیا تو میں نے فرشتوں سے کہا میرے اس بندے کو چھوڑ دو کہ میرے مشکل میں دھیرے تیرے سال بندے کو چھوڑ دیتا تھا تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا انسان چاہیے کہ چاہے یا پورنا یقر اللہ رکھو اللہ ہم سب کو نیک بنائے سارے بنائے واحد بنائے متب سنت بنائے ہر قسم کے منترا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اللہ نیند ہم تمام بھائیوں کو جہاں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے وہیں سب کتر سب ادا کرنے کی بھی توفیق نے سی فرمائے جو روزے کے لیے روزے سے اللہ کو پاک کرنے والا ہے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے سب کتر سے فرق کرا دیا ہے ہر روز رو ہر ہر روز ہر مسلمان اب چاہے روزہ رکھ پاتا ہو یا کسی عمر کے بنا پر روزہ نہ رکھتا ہو چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے ہر ایک کی طرف سے ایک سا یعنی تقریباً ڈھائی کلو اناج اور گندا تیس گاہ جانے کے پہلے پہلے پہنچا دینا ضروری ہے یہ سب فکر جو ہے توہرت المشاکین وہ توہرت الشیام ہے روزے راہ کا فائدہ یہ ہے روزے کے نتائج دور ہو جاتے ہیں اور غریب کو کھانا مل جاتا ہے اسی لیے آپ تمام حضرات اس کا بھی میرے بھائیوں خیال رکھیں کہ روزہ کچھ کبھی نہ بھولیں عید گاہ جانے کے پہلے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے سے پہلے ادا کرنے بہت اچھا ہے امہر عالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کے لیے ادا فرما کے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے امہر آدمی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ ان کے آوان و انسار کی مدد فرما ہر اللہ رب العالمین سے وہ کام لے جس میں آپ کی ردا ہے امت کی بھلا ہے قوم کی خیر ہو اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سے ہاں، ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی امت اور ملت اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم سے سلطان حضرت اللہ اللہ ان کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچائے ان سے اچھے کام لے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دشمنوں سے دشمنی سے حق تعالیٰ ان کو ہر چکن محبود رکھنا جو مجاہدین حق کے لیے لڑ رہے ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور جو شہید ہو رہے ہیں ان کو درجے شہادت فرما رب العالمین دنیا کے ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان اقلیت ہی اللہ اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں کی جان ناچ عصمت اور عفت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اللہ المؤمنین والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر